ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے سنا کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے الگ ہوئے اور اپنے الگ کمرے سے نکل کر ہمارے پاس انتیس کی صبح کو تشریف لائے بعض لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے تو انتیسویں کی صبح کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اشارہ کرتے ہوئے تین دفعہ آپس میں ملایا دو بار دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیاں ملائیں اور تیسری دفعہ ان میں سے نو ملائیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بائیس